حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرماتے اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے پیتے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اٹھاون